یا ام ابیہا یا ام فقیہا یا اشرف النساء یا فاطمہ زہرا یا ام ابیہا یا ام فقیہا یا اشرف النساء یا فاطمہ زہرا یا زہرا وہ با کمال ہے وہ بے مثال ہے وہ با کمال ہے وہ بے مثال ہے جو پھول فاطمہ کا ہے وہ لازوال ہے با کمال ہے وہ بے مثال ہے جو پھول فاطمہ آخرنا محمد کلونا محمد پالے ہیں خون سے ابو طالب نے چند پھول ایک ان میں ہے امام تو ہے دوسرا رسول ایک اصل دین دوسرا ہے دین کا اصول جو ان کا ہے خیال خدا کا خیال ہے کمال ہے وہ بے مثال ہے جو پھول ہے اف نام محمد اوسو نام محمد و اول امام علی ہے امامت کا تاجدار عمران کے چمن میں جو لایا نئی بہار جس کو عطا کی خالق اکبر نے ذوالفقار جس کا وجود دین محمد کی ڈھال ہے کمال ہے وہ بے مثال ہے جو پھول فاطمہ کا ہے بولا زوال ہے باد علی حسن ہے رسالت کا آئینہ توڑا ہے جس نے تخت حکومت کا آئینہ ہے بہو رسول کی سیرت کا آئینہ کاٹا قلم سے جس نے برائی کا جال ہے وہ کمال ہے وہ بے مثال ہے جو ہے افل نام محمد اوسط نام محمد آخر نام محمد پیدا ہوئے حسین علیہ السلام جب جبریل در پہ آئے سلامی کو بادب بولے پیام دیتا ہے دونوں جہاں کرب ہم کو پسند دل سے یہ زہرا کا لال ہے کمال ہے وہ بے مثال ہے جو پھول فاطمہ کا ہے وہ لازوال ہے ایک پھول فاطمہ کا عبادت کا زیب و زین زین العبا و عابد و ساجد دل حسین سجدے کو جس کے پیار کرے رب مشرقین خطبوں میں جس کے تم کا ہے وہ کمال ہے وہ بے مثال ہے جو پھول فاطمہ محمد آخرنا محمد کلونا محمد باقر بھی ایک پھول ہے سہنے بطول کا جس کی رگوں میں خون علی اور رسول کا مشکل کشا جہاں میں وہ ہر دل ملول کا نسل ابو جہل کا اسی سے قتال ہے کمال ہے وہ بے مثال ہے جو پھول فاطمہ کا ہے وہ لا زوال ہے اولو نا محمد سکونا محمد آخرونا محمد کلونا محمد خیال ہے وہ ساد الوجود وجود جعفر ہے جعفری کے شجر کی ہے وہ نمود مقبول بار گاہ خدا جس کے ہیں سجود اس کی فقر کتاب محمد کی آل ہے وہ کمال ہے مثال ہے جو پھول فاطمہ کا ہے وہ زوال ہے اول و محمد اوسط نام محمد آخر و لال لالین کا موسی کاظم فلک اساس جس کے بدن پہ جت کی شریعت کا ہے لباس علم نبی کی ساری فضا اس کے آس پاس جد کی طرح سے دین نبی کی وہ ڈھال ہے کمال ہے وہ بے مثال ہے جو اولنا محمد اوسطنا محمد محمد محمد کلونا محمد مشہد میں ایک لال کا دار شفا بھی ہے رب کی رضا ہے اس کی رضا وہ رضا بھی ہے اس در سے جس نے مانگا ہے جو کچھ ملا بھی ہے روزے سے جس کے کھوتا نہیں رد سوال ہے کمال ہے وہ بے مثال ہے جو پھول فاطمہ کا ہے وہ لازوال ہے تقوا میں کہ پھول تقی تاحت خیال لارب وہ زمانے میں بے مثل و بے مثال خوش فکر و خوش مزاج و خوش بخت و بے مثال اجداد کی کتاب کا حرف کمال ہے وہ کمال ہے وہ بے مثال ہے جو پھول فاطمہ کا ہے وہ لازوال ہے محمد محمد کلونا محمد اب ہے نقیب حق کو صداقت نقی کی بات یہ بات ہے نبی کی یہی ہے علی کی بات برجے دہم میں آ ہی گئی روشنی کی بات اس کے عمل سے کفر کے شیشے میں بال ہے کمال ہے وہ بے مثال ہے جو پھول فاطمہ کا ہے وہ لازوال ہے اولو نا اسکر عسکر مزاج لشکر ایما کا لشکری قامت میں مصطفیٰ ہے جو سیرت میں ہے علی اس کے پسر کے دم سے قیامت رکی ہوئی خاموشیوں میں جس کی بلا کا جلال ہے وہ کمال ہے وہ بے مثال ہے جو بلو نام محمد اشکو نام محمد اخیرو تعظیم کا ہے وقت اب آیا ہے اس کا نام قائم ہے جس کے دم سے زمانے کا کل نظام نام آئے جس کا لب پہ تو واجب ہوا سلام اب قاتل حسین کا بچنا محال ہے کمال ہے وہ بے مثال ہے جو محمد اوسطنا محمد آخرنا محمد کلونا محمد ریحان وصف آل محمد بیان ہو مدحت سرائی کے لیے ایک نوح خان ہو سرور کا جو ندیم ہو اہل زبان ہو اس ذکر کی اساس میں رب کا جمال ہے کمال ہے وہ بے مثال ہے جو پھول فاطمہ کا ہے وہ لازوال ہے اول نا محمد اوسط نا محمد آخر نا محمد کلو نا محمد